ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم بھی آخرت کی وہ مشکلات جانتے ہو جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روتے اور کم ہنستے صحیح بخاری حدیث نمبر 6637